اور تسلیم رسالت کی تو قوم دشمن ہو گئی کچھ بات ایسی ہی چلی آ رہی ہے کہ جو باپ دادا سے طریقہ چلا ہوا آتا ہے اس کا چھوڑنا چاہے کتنی حق دلی سے معلوم ہو جائے مشکل ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ بھرا تین سو ساٹھ معبودوں میں ایک ہی معبود رہ گیا اور اس کے دشمن ہو جاتے ہیں تو قوم دشمن ہو گئی یہودیوں کو معلوم ہے کہ نبیوں کو کتنا قتل کیا تو اب بھی اس پارے کے اندر ذکر ہے کہ نبیوں کے نبی کے قاصدوں کے قتل کے آمادہ ہو گئے ان قوم کا ایک آدمی باہر تھا اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے آ کر قوم سے کہا کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ ایسے شخص کی تم دشمنی پر اور قتل پر اتر آئے ہو میں بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ جگہ جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا اردو ہلکی ہو ذرا جلدی بولنا بھی نہ ہو ذرا اردو جاننے والے کم ہوتے ہیں یہاں تو انگریزی کا طریقہ ہے تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے شخص کے مار ڈالنے کے تم فکر میں پڑے ہوئے ہو بڑا لپکا ہوا رجنی یس آ دوڑا ہوا لپکا ہوا تیزی کے ساتھ شہر کے اندر آیا اور اپنے قوم سے یوں کہا یا قوم تب البس نے تب اے قوم ان رسولوں کی اتباع کرو ان کے کہنے کو مانو ان کے کہے چلو اتبعو کیوں اس وجہ سے کہ کسی کی اطاعت اتباع کرنے سے جو چیزیں رکاوٹ ڈالا کرتی ہیں اور جب وہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا کہنا نہ مانا جائے اور اس کی اتباع نہ کی جائے وہ کیا ملا یا پھر اجرن وہ محتدون ایک بات تو یہ کہ اس کے اندر لالچ نہ ہو اس کے اندر نہ ہو کہ اپنی خدمت کرنے کا کچھ چاہتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کی بات ماننے کی کمی رکتی ہے یہ تو لالچی تان آدمی ہے اپنے مال کی غرض کے لیے ہم سے کیا چل رہا ہے تو طبیعت اس کے کہنا ماننے پر چلتی نہیں اور یہ رسول تو ان سے کسی اجرت کا مزدوری کا ایوز کا سوال نہیں کرتے بلکہ کہتے تو یوں کہتے ہیں ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے ہمارا تو سوال اللہ تعالیٰ سے ہے کسی اجر کو مزدوری کو ایوز کو کا ہمارا تم سے کوئی سوال اللہ یا اجرن ہم تم سے یہ کہہ دیں گے کہ کسی اپنی خدمت کا تو اس سے ادھر نہیں جاتے تو انہیں تو مال کی کوئی کمائی مال کے ملنے کی امید نے تم کو دعوت توحید کی اور تصویر رسالت کی ہر بات کے پہنچانے اجلاس کی ایک بات جو مانے ہوا کرتی ہے کسی کی بات ہے اور یہ مانے ہے نہیں اور دوسری بات ہے وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں بلا رہے ہیں آیا وہ خود بھی اس چیز سے الگ درامد پورے طریقے سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے کیونکہ میرا سا پورنیہ مارا کا فروغ ایسا جو سے بھیجیں گے وہ ابڑا تھا فروغ فرماتے ہیں تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم دوسروں کو تو جنت سے جانے کی دعوت اور تعلیم اور باتیں دیر ہو اور ان باتوں سے تم روکنا چاہتے ہو جو لے جاتی ہیں مگر عجیب بات ہے اور اپنے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے سے روکے ہوئے ہو انسوشک افراد آپ لوگ حالات لیکن تم اپنے کو عمل کرنے سے روکے ہوئے ہیں اپنا تاثر اصل نہیں ہے کیا سمجھے اے کہنے والے ایسے شخص کو پسند آ رہے ہیں کیا اصل نہیں ہے کہ دوسرے کو جنت کا رستہ بتا دے دکھا دے تعلیم کرے اور جو لوگ سے سچرے کی ہدایت اور خود جو لوگ میں جانے کے کام کرتا ہے اور جنت سے جانے کے کام کرتا ہے اصل نہیں ہے جنگ جی، یہ بات ہی پائی جا رہی ہے جو صبر ہے ان کی اتباع کا خود بھی ہدایت پر ہے اور جن کو کوئی پر ہو اور تالے اور لاچی ہو میں نہیں تو پھر کوئی سب نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی اس کی استفاع لکھی رہے اور یہ دونوں باتیں ان کے اندر موجود ہیں لہٰذا تم کو ان کے کہنے پر چلنا چاہیے اتباع کرنا چاہیے لیکن اس بیچارے کی دشمن اور یہاں تک کہ اس قوم نے دی پر ہماری بیچارا مرنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جو ام دیا ہے ایک کار سے تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا تو اچھی بات ہے معلوم ہوا کہ جس کا بات سننا ہو اس پر اعتماد ہو اور اعتماد کی شکل یہ ہے کہ وہ خود بھی ہدایت اور صحیح راستے پر چلنا ہو اور اس کے اندر کوئی تباہ نہ ہو اور جب یہ بات اس میں ہے تو اس پر اعتماد چاہیے اور اعتماد ہی سے ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر کے علاج سے شفا ہوگی اور روحانی بھی ایسے شخص سے شفا ہوگی کیونکہ اگر اعتماد نہیں تو لا کیوں بلایا تھا اعتماد نہیں اس سے واز کے لیے کیوں کہا تھا یا اس سے بیت ہونے کو کیوں فرمائش کی تھی درخواست کی تھی اپنی اصلاح بات روحانی کے لیے تو پہلی بات یہ کہ دین کی بات سننے کے لیے اس پر اعتماد چاہیے اور اعتماد کی جو چیزیں ہیں ایک یہ کہ اس کے اندر سمان ہو اور خود بھی صحیح راستے پر چلنے والا ہو یہ جو باتیں باعث ہوا کرتی ہیں اس سے نصیحت لینے کی اور اس نصیحت پر چلنے کی کیونکہ نصیحت کی بات لینے کا مطلب یہی تو ہوا کرتا ہے کہ ہمیں اس پر چلنا ہے ہمیں کچھ اچھی بات پسند آئیے نصیحت کے معنی خیر خواہی کرنا مہیشہ بات سننے کا سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اپنے میں سے غلطیاں نکلیں ہم لوگ غلطیوں سے بچیں اور صحیح راستے پر چلیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی کا جو محل جنت سے بنتی ہو اس بات کا عرض کرنا ضروری تھا اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس عائد شریفہ کے عرض کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دی جائے تو کسی آنے جانے والے کی بانگی نہیں ہے صرف بانگی لے رہے ہیں یہ تو لا حاصل ہے تجزیہ اوقات ہے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر نیت ہے کیا کیوں کہہ رہے ہیں اور دلوں کا حال وہی خوب جانتا ہے اگر کوئی ایسی جگہ تھی جو بہت ہی اندھیرے کی ہے اور کتنے اندھیروں کے اندر چیز ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے سینا ہمارا اندر بہت سی چیزوں کے اندر ہے کہیں یہ کھال ہے کہیں یہ ہڈی ہے کہیں یہ گوشت ہے کہیں بجا کے سینا ہے صدر اور اختارہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علیم بذات صدور کہ اللہ تعالی سینے کی باتوں کو خوب جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور دوسرا اندر سینوں کی باتوں کو نہیں جانتا کہ عالم اور غیر تو سوائے میرے اور کوئی دوسرا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا تھا یہ اس کی سفت ذاتی ہے ہاں غیر کی باتوں کو جن کو بتلا دے اور جتنی بتلا دے تو زیادہ سے زیادہ جس کو جتنی بتلا دے گا وہ زیادہ سے زیادہ جاننے والا ہوگا اور دیکھیے جتنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی علم کی باتیں جاننے والا ہوگا اسی اعتبار سے اس کے اندر خشیت اور خوف بھی ہوگا اور جس کے اندر خشیت اور خوف نہ ہو اور وہ کہے کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں اور نہ کہے اس کو مہربانی فرما کر عالم نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نما یکش اللہ علماء من عباد علما کہ اللہ کے بندوں میں سے تو یہ کے حد آتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے تو اللہ تعالی سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جس کے اندر وہ یوں کہے کہ میں عالم ہوں یا جان دیکھا عالم ہے لیکن اس کے اندر خصوصیت رہو ہم اس کو عالم نہیں کہیں گے ہم اس کو عالم نہیں جانیں گے اس لیے کہ خشیت کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو من کی ہوئی چیزیں ہیں چاہے بڑے گناہ ہو اور بھائی چاہے چھوٹے گناہ ہو ان سے پرہیز کرنے والا دور رہنے والا ہو خشیت کا یہ اثر ہے اس لیے حضور نے فرمایا انا عالم کو بلّہ و کو للہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے علم کو بلّہ اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں معلوم ہوا کہ جتنا صحیح علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی و خوف بھی بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ اتنا علم صحیح بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلائے گی اس کا تقاضا یہ کہ خشیت بڑھتی چلی جائے گی تو جو شخص اصطلاحی مولوی نہ ہو سمجھیے کہ کا جو شخص کا اصطلاحی ایک ہوتا ہے مولوی اور ایک ہوتا ہے عالم مولوی ایک اصطلاح ہے میرا بیان ایسے ہوتا ہے تعلیم ہے ہمیں کچھ غزل وغیرہ نہیں آتی ہے ہمارا گلا کچھ ایسا ہی تھا دیکھیے ایک ہوتا ہے مولوی اور ایک ہوتا ہے عالم ان دونوں میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ موجود ایک اصطلاح ہے کہ جو عربی مدرسے میں داخل ہو کر عربی کی جو ابتدائی کتاب میزان ہے اس کو شروع کر کے اور اخیر کی کتاب جس کو دورہ شریف کہتے ہیں بخاری شریف دورہ شریف وہاں تک پہنچ گیا وہ میزان عربی کی کتاب شروع کر کے اور دورے کی تعریف جیسے کہ آپ کے تعلیم ایم اے ایم اے اس کے بعد پھر فنون ہے جو پڑھتا رہے تو ہمارے یہاں جو کائل ایم اے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں دور حدیث شریف تو اس میں دس کتابیں حدیث شریف کی پڑھائی جاتی ہیں اور کوئی کتاب فن کی نہیں پڑھائی جاتی دس پڑھائی جاتی ہیں ایک ساتھ اس کے اوقات مختلف دن میں وقت نہیں ملتا تو رات کا کچھ حصہ پڑھانے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ دس ہے تو جو میدان سے لے کر دور شریف تک پڑھ لے گا اس کا نام ہوتا ہے ہماری اصطلاح کے اندر موڈی لیکن کسی نے اس طرح پڑھا نہیں لیکن دین کے علم کو سن سن کر یا پوچھ پوچھ کر حاصل کر لیا سن سن کر یا پوچھ پوچھ کر حاصل کر لیا علم صحیح اس کو عالم کہا جائے گا صحیح بات آئی صحابہ کے نام کون سی کتاب پڑھی تھی حضور کر سنت رکھتے تھے وہی آتی رہتی تھی جب بھی آوے آپ اس وہی کو اپنے شرح کے ساتھ کہ وہی تو مختصر سی چیز ہوتی ہے اس کی شرح وہ حدیث شریف ہے تو آپ پر جو ان وہی کے ذریعے سے آتا تھا اس کی آپ شرح کے ساتھ ان کو سنایا کرتے تھے وہ طالب صادق تھے فکر کے ساتھ سنتے تھے اور آپ اپنے بخاری شریف کے اندر ایک اور باب آتا ہے تکرار بھی کرتے تھے سے سنا اور الگ جا کر آپس میں اس کا تکرار بھی کرنے لگے کہ کہ اور یاد ہو جائے حضور نے فرمایا انی بلو تم سے اگر چھوٹی سی کوئی بات سن لو وہی پہنچا دوسروں کو اور یہی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس بات کو سنو اس کی تہ تک تم زیادہ نہ پہنچ سکو اور جس کو تم نے سنایا ہے وہ اس کی تہ تک پہنچ جاوے یہ فرمایا تو صاحب کا جو علم تھا وہ کتاب ہی نہیں تھا وہ تو حضور سے سن سن کر تھا تو سب کو مولوی بنانا نہیں ہے بلکہ ہاں عالم بنانا ہے کہ اگر علم دین کا فخر ضرورت حاصل نہیں ہے تو وہ دین پر چلے گا کیا تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل کرتا اس کی کے سامنے سے اتنی بات کافی ہے آپ سب جانتے ہیں اخلی بات ہے کہ جس کے ملک میں رہا جائے گا اس ملک بادشاہ کے جو قانون ہوں گے اپنی اپنی ضرورت کے موافق اس کو ضرور جانے گا یہ نہیں کہ یونیورسٹی میں جا کر وکالت کتاب پڑھ کے جانے گا بلکہ جب ضرور اس کو پیش آئے گی جس کاشتکار ہے زراعت کرتا ہے تو وہ وکیل سے جو کوئی بات پیش آ رہے گی اس سے پوچھے گا کسی کھیت کو زمین کو خریدنا ہے تو اس خریدنے کا طریقہ اس کا کاغذ کیسا کس قیمت کا کتنے قیمت کا وہ کھیت ہے مالک وکیل بتلائے گا کہ اتنی قیمت کا کاغذ ہے نا اس سے کم کا ہوگا تو عدالت کے اندر اس کی پوچھ نہیں ہوگی اس سال سو روپے کا پچاس روپے کا جیسی قیمت کی چیز ہوتی ہے بکری ہوتی ہے زمین ہو چاہے مکان ہو اور اس کے خلاف اس نے کیا تو وہ نامہ بیکار دے گا اگر تجارت کرنا ہے تو تاجر کو بھی جس چیز کی تجارت کرنا ہے اس کے متعلق پوچھے گا کہ میں اس چیز تجارت کرنا چاہتا ہوں اس کا کیا قانون ہے میں بندوں کو بھی تجارت کرنا چاہتا ہوں تو بتائے گا کہ میرا لائسنس بھی ہے نے اس کی کہیں اجازت حکومت سے لے لی ہے ضلع کلکٹر سے لے لی ہے کہ نہیں تو آپ نہیں کر سکتے واہ میرے جیب میں پیسے اور امریکہ میں بندوق اور بہت عمدہ قسم کی ملتی ہے رقم بھیجوں گا آ جائے گی دکان کھول لوں گا بہت اچھا آپ کھول لیجیے اور اس نے کھول لی بارود بھی رکھ لی اور بندوق میں ڈالنے کے لیے کیا ہوتا ہے کارتوس وہ بھی رکھ لیے دکان کھول لی اور اجازت نامہ اس کے پاس لائسنس جسے کہتے وہ ہے نہیں جس سپاہی جس سے گزرا یہ نئی دکان کس کی کیسی ہے صرف گزرا یہ میری ہے لائسنس لائسنس تو نہیں ہے سپاہی ساتھ گرفتار کر لیا گرفتار ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ جس کی حکومت میں رہتے ہیں اس حکومت والے کا اپنے ضرورت کے اعتبار سے قانون کا حاصل کرنا نہ کہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے ایسے للہ ملک السماوات بناؤ کہ آسمانوں اور زمین کی مملکت اور سلطنت اور حکومت اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم اس کے اندر بستے اور رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم آت الحاکین اور بادشاہ حقیقی مانتے ہیں تو جیسے دنیا کے بادشاہ کے قانون کا جاننا ضروری ہوتا ہے اس کے خلاف پر مجرم ہو کر جرمانہ ہوگا جس درجے کا بھی جرم ہوگا ایسی اللہ تعالیٰ کے جب ملک کے میں ہم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس ملک میں رہنے کے لیے ہم کو قانون جاننے کی ضرورت ہو یہ اصلی بات ہے سب جانتے ہیں اس لیے مولوی ہونا جو ایک اصطلاح ہے اس کی ضرورت تو ہے نہیں اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ صاحب مولوی تو چاہتے کہ سارے سارے مولوی ہو جائیں یہ الزام ہے ان کے اوپر ہم یہ نہیں چاہتے ہاں یوں چاہتے ہیں کہ طلب العلم فریت اللہ مسلم نہیں ہو علم ضروری کا طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد کے اوپر جتنے جتنی اس کی ضرورتیں بڑھتی رہیں تنہا کی اور ضرورت اب بیوی آ گئی تو اس کی اور ضرورت تو اس کے کچھ حقوق ہے ان کو معلوم کرو اگر اس کے حقوق کو حاصل نہ کیا اور اس کے حقوق کو ادا نہ کیا تو کیا اللہ تعالیٰ کے اندر بندے کے حق کے طرف کرنے کی جرم کی سزا نہیں کہ تم نے شادی تو کر دی تھی اور بیوی کے نان نقطے وغیرہ وغیرہ کے جو حقوق تھے ادے ہی کیے سب جانتے ہیں کہ نکاح کر کے لائے اور بیوی کے کھانے پینے کا کچھ نہ کرے اور بیوی یوں کہے کہ میاں اتنے مہینے ہو گئے آپ نے اسے کھانے پینے کو اور میاں یوں کہنے لگے بے عقل ہے کیا یہ کھانا پینا کیسا کیوں کیوں مجھ سے تو جب نے کہا تھا کہ تیرے ساتھ لڑکی جو کی ہے اتنے مہر کے ایبز تیرے ساتھ دیکھا کیا تم نے اس کو اپنی بیوی کر کے قبول کیا میں نے کہا تو قبول کیا قاضی صاحب نے یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ تم نے اس کو اپنے جیو کر کے کھانے پینے کپڑے کے ساتھ قبول کیا جو کہیں بھی نام نہیں تھا بھائی روٹی سالن کا تو بیوی کیا کہے گی میاں کسی اخن سے پوچھو جب تم نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس کو بیوی کر کے قبول کیا اس میں سارا میرا نا نفا کھانا پہنانا اور گھر مکان کے رہنے کے لیے کہنا سر اسی میں آ گیا تھا جب اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسمت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرانی زبان پر آ تو مسئلہ یہ ہے کہ پوری عمر میں پوری عمر میں ایک مسئلہ ضرور شریف کا پلہ پڑ اور جب کسی مجلس کے اندر کسی موقع پر آپ کا اس میں گرانی آ گئے پڑھنا واجب ہے اور اگر برابر بار بار اس میں نامی اس میں گرانی آتا رہے تو پڑھنا مستحب ہے اور یہ مسئلہ فائدہ ہے کہ جو چیز کسی وقت میں فرض واجب ہو اور نظر کی جائے تو اس کی نظر ہو جاتی ہے اس کی نظر ہو جاتی ہے اور جو چیز کسی وقت میں فرض واجب نہ ہوتی ہو وہ عادت ہو اپنی اس کام کے کرنے کی لیکن شریعت سے وہ کبھی کسی وقت میں فرض واجب نہیں ہوتی اس کی اگر نظر کی جائے تو وہ نظر نہیں ہوتی یہ شریعت کا قانون ہے اللہ شریعت کے بارے کیا ہے اللہ کا اللہ کے سلم کا قانون ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ میرا مقدمہ ہے میں سے جیت جاؤں تو سو دفعہ دروشے پڑھوں گا یہ نظر ہو گئی جب جیت جائے گا تو اس کو سو دفعہ دروشی پڑھنا واجب ہے نظر ہو گئی اور کوئی شخص یوں کہے کہ میں اپنے مقدمے میں اللہ جیت گیا تو لاہور پڑھوں گا یہ نظر نہیں ہوئی کیونکہ لاہور پڑھنا کسی وقت بھی واجب نہیں اب یہ علم ہے نہیں یہ قانون لائی ہوا نہیں اب اس کے نہ جاننے سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں اے اللہ میں مقدمے میں کامیاب جیسی اپنی ضرورت ہوتی ہے میرا بچہ بیمار ہے وہ اے اللہ اچھا ہو جائے تو میں مسجد کے اندر ایک کلو تیل دوں گا اب تو تیل نہیں جلانے کے بجلی ہے یا میں بجلی کے جلانے کے لیے سو رین دس رین پانچ رین دوں گا یہ نظر نہیں ہوئی اگر بچہ اچھا ہو جائے تو کیونکہ مسجد کے اندر روشنی کرنا کسی وقت واجب نہیں اور اگر یوں کہیں کہ میرا بچہ تندرست ہو جائے تو میں چار غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا چار ریل خیرات کروں گا یہ نظر ہو گئی جب اچھا ہو جائے گا تو اس کو چار ریل غریبوں کو خیرات کرنے پڑیں گے صدقہ کیوں اس لیے کہ صدقہ کسی نہ کسی وقت میں واجب ہے مثلا زکات وہ بھی سستا ہے مثلا فطرہ وہ بھی اور واجب ہے تو صدقہ نہ کسی نہ کسی وقت میں واجب ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں چار دن غریبوں کو دوں گا خیرات کروں گا سبزہ کروں گا نظر ہو گئی اور اگر وہ یوں کہ میرا بچہ ایسا تندرست ہو جائے تو میں فلاں مزار پر جا کر چادر چڑھاؤں گا تو چادر چڑھانا شریعت میں کسی وقت واجب نہیں اور جو چیز واجب نہیں اس کی نظر بھی نہیں لہذا اگر بچہ تندرست ہو جائے تو چادر چڑھانا واجب نہیں بلکہ اگر شریعت کے حدود میں دیکھا جائے تو جائز بھی نہیں یہ ایک علمی قانون الہی کی چیزیں ہیں جس کے نہ جاننے سے غلطیاں ہوتی ہیں اور سمجھتا کیا ہے کہ مجھے سوال مل رہا ہے میں نے حقوق کو ادا کر دیا تو عرض کرنا یہ ہو رہا تھا کہ موری بننا فرض نہیں علم کا حاصل کرنا فرض ہے اسی لیے آپ نے نام سنا ہوگا قطب الدین بختار کاکی دہلوی نام سنا ہوگا قطب الدین بختار کاکی خود حسن رشید رحم اللہ تعالی وہ مولوی نہیں تھے وہ مولوی نہیں تھے درسی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں مدرسوں میں وہ پڑھے ہوئے تھے ہی نہیں لیکن خواجہ چشتی اجمیری رحم تعالیٰ کی خدمت میں بیس سال رہے تھے بیس سال اور بیس سال یہ طرح نہیں آئے ایک آدھ سال رہے چلے گئے نہیں مسلسل برابر بیس سال رہے تھے اب جب ایسے شخص کے پاس رحمۃ اللہ کا اجمیری جیسے شخص کے پاس بیس سال رہیں گے تو وہ آرمی ہو جائے گا وہ تو عالم گھر ہو جائے گا یعنی عالموں کو بھی اور عالم بنانے والا چنانچہ بابا فرید شکر گنج رحم اللہ تعالی یہ قالم نئی کے خلیفہ ہے اور بہت بڑے عالم تھے بابا صاحب معمولی عالم نہیں تھے بہت بڑے عالم تھے یعنی بہت بڑے موجود اس کو میں کہہ چکا ہوں کہ بہت بڑے مولوی بہت بڑے عالم تھے وہ درسی کتابوں کے باقاعدہ پڑے ہوئے ان میں تباہر بھی حاصل تھا اور ان میں سامنا یعنی گہرا لیکن اس کے باوجود قطب الدین بختار کاکی کے پاس پہنچے خلیق بیت ہونے کے لیے اندازہ کیجیے اسے بہت پرانی سی بات ہے آپ نے نام سنا ہوگا موراشور صاحب دنوں کے رہنے والے نام سنا ہوگا مورا قاسم صاحب تھے نانوتے کے دیوبندی کر کے نانوت بھی نام سنا ہوگا مورا اشوری صاحب تھانوی بہت بڑے سے زمانے کے عالم تھے معمولی عالم نہیں تھے اللہ اکبر لیکن حاجی امداد اللہ صاحب میرے دادا پیر ان کے پیر وہ مولوی نہیں تھے عربی کی کتابوں میں سے جو چھوٹی کتاب ہے کافیا صرف وہاں پہ پڑے ہوئے تھے بس لیکن اللہ اکبر ان کے علوم کا کہ کسی نے پوچھا مولانا فاصل صاحب سے کہ آپ کے علوم تو بہت اونچے ہیں اور آپ حاجی صاحب سے آ کر بیٹھ ہوئے وہ تو آپ کے آدھے چوتھائی آٹھواں حصہ نہیں ہے یہ کیا قصہ ہے تو مولانا قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے علم میں ان کے علم میں بڑا فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے مثال دی کہ ایک بہت بڑا مکان دیکھا ہم نے اور اس کا دروازہ بڑا آریشان عمدہ نقص نگار کا بنا ہوا دیکھا ہم نے تو ہم نے یہ خیال کر لیا اس دروازے کو دیکھ کر جس کا دروازہ ایسا ہے اس کے اندر کمرے کیسے ہوں گے اور حاجی صاحب کا علم وہ علم ہے کہ دروازے کر نہیں دروازے کے اندر جا کر ایک ایک کمرے کو دیکھ کر آ گئے تو انہوں نے وہ کمروں کو دیکھ کر بتلایا ہم نے قیاس کر کے دروازے کو دیکھ کر خیال کیا ان کا علم ایسا ہے ہمارا علم ایسا ہے ایک مرتبہ یہ دونوں مولانا لشمیل صاحب اور مولانا فاضل صاحب حج کو جا رہے تھے پانی کا جہاز دونوں نے آپ نے سنا فلسفہ فلسفہ پلاس فری لکشمی دولت بہت آتی ہے فلسفے کے ایک مسئلے میں دونوں کی گفتگو شروع ہوئی اب دونوں ایک سے ایک آنا ہر ایک دوسرے کی بات کا دلیل کا جواب دے رہا ہے کافی دیر ہو گئی لوگوں کو لطف مزہ آ رہا ہے علی کے جہاز پر میں اکٹھے ہو گئے ان دونوں کے کو دیکھ کر تو مولانا قاسم شاہ نے فرمایا ارے چھوڑو یہ تو ختم نہیں ہوئی اصلی بات ہے یہ کہیں ختم ہوتی ہے حاجی صاحب کے پاس ہم حاضر ہو رہے ہیں حج کریں گے بھابھی حاضر ہوں گے یہ مسئلہ بھا حل ہو جائے گا تو مولانا گنگوئی صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب کو ایسے فصلے فصلے فصلے سے کیا مطلب تو مولانا قاسم شاہ نے فرمایا تو پھر ہم نے جامع خان کا پکڑا تو مولانا گنگوئی نے فرمایا کہ جس چیز کی دان پکڑا ہے اس میں تو اللہ ہو کر ہم شاسن بھی نہیں ہیں باقی یہ مسئلہ تو ایک بہت اچھا خاموش ہو گئے اب جب وہاں پہنچے اور بک حضرت معلوم تشریف لے گئے تھے سوالان ہوا مسافرہ ہوا یا ہوا خیرت وغیرہ ہوئی تو یہ حضرات تو اپنے جہاں ہوتے ہیں اللہ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں وہی مجلس باتیں شروع ہو گئی باتوں باتوں میں وہ مسئلہ پھڑ سے دیکھا جو دوروں میں جہاز کے اندر ہو رہا تھا وہ چھیڑ دیا آئی صاحب نے اس مسئلے کو اور خوب تفریح کی اس کی اور تفریح کرنے کے بعد فرمایا بعض یہ کہتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں تفریح کی رائے یہ ہے تو دیکھو وہ مولوی صاحب نے تھے مگر وہ تقوا اور ذکر کی کثرت مراقبات اور اشغال وغیرہ جن حضرات کے اندر ہوتے ہیں اور ضروری علم کا ہونا ہر شہر کے لیے ضروری ہے چاہے صحبت سے ہو چاہے کر ہو وہ ان کا ہوتا ہی ہے اور اگر حضرت علم بقر ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ تو شہر بنانے کے قابل پادری خود گمراہ دوسرے گمراہ کرے گا چنانچہ بعض بعض ایسے پیر ہو رہے ہیں کہ ہماری طرف ضلع علی گڑھ علی گڑھ نام سنا ہوگا مشہور ہے اسی وجہ سے ایک پیر آئے ایک حیدرآباد لگن کے اور حضرت گائے ان صاحب نماز مسجد جانا کا نام نہیں مگر مسنگ یہ کچھ کچھ ہی مشہوری کر کے کچھ انہوں نے طاقت آنکھوں کی لے لی حاصل کر لی اور پیر صاحب تو بعض مولوی بھی ان سے بیٹھ ہو گئے میں بھائی علی گڑھ کا ہوں اب تو بیالیس سال سے جی جلال آبادی میں رہتا ہوں وہی مکان ہے نے جلال آباد ایسا تھا جو کمرے تھے میں حاضر تھا وہاں ضرورت تھی سر سر والا کی تھی وہاں تھانے کا میں وہاں بھیج دیا اب تو بیس درجگاہ ہیں پڑھانے کے بہت سے کمرے الحمد رہنے کے تو میں علی گڑھ کا ہوں مجھے معلوم ہے تو وہ مولوی بھی بعض رو کے مرید ہو گئے اب سوائے اس کے مولوی تھے وہ نماز لیکن کاروباری کا دروازہ کھل گیا مولویوں کا بھی کیونکہ وہ حیدرآباد کے تیسا کباڑی سنتے تھے اور ان کباڑیوں کے اندر وہ ساتھ ہارمونیم سارنگی تبلا تالیوں کا ہونا شادی کی سلطن جس کو ہے رہتے مٹانے کے لیے تشریف لائے گانے بازے کو اور فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس زمانے کے اندر گلی گلی گانے بازے ہو جائیں گے جو ہو رہے ہیں ایک وہ زمانہ آ رہے گا اور اس کے لیے آپ مٹانے آئے تھے اب کوئی کہے تو کیا کہتے ہیں واہ سلطان جی نے سنی تھی سلطان گندر اور یا نبی سبحانی دہلی ہوا سنی تھی شہر دور گنگو گنگو کے رہنے والے جو گنگوئی سے پہلے تھے وہ چشتیا سلسلے والے ہیں انہوں نے بھی سنی تھی ان دونوں زیادہ سنی ہے سلطان جی نے اور شیخ گنگو ہی نے ان دونوں نے زیادہ سنی ہے تو نام تو رہ گیا فواری کا اور یہ نہ دیکھا کہ وہ سنتے کس طرح سے تھے اس وقت قبائی نام نہیں تھا اس کا نام تھا سما اور اس کی شرطیں تھیں یہ امید تذکرے میں آ رہی ہے رات قانون الہی شرط کیا تھی ایک شرط یہ تھی کہ سنانے والا لڑکا اور لڑکی نہ ہو امرت اور امراط امرت کہتے عورت کو امرا کہتے امرت کہتے بے گاڑی والا امرت اور امراط نہ ہو دوسرے یہ کہ جو چیز سنائی جائے وہ شرح کی حد کے اندر ہو شرح کی حد سے باہر نہ ہو جو چیز سنائی جا رہی تیسرے یہ کہ سنانے والا بھی صاحب حال ہو صاحب حال ہو اور چوتھے یہ کہ مزادیر میں سے کوئی چیز یعنی اختار ستار ہارمونیم چیز وہ تو کیا ہو بلکہ فن موسیقی طور پر تعلیمی نہ بجائی جائے چاری بھی اتار چڑھاؤ کے ساتھ نہ بجائی جائیں اتنی شرطیں تھیں اور سننے والا بھی سارے ہارڈ ہو اور اس کی پہچان کیا ہے اگر کوئی سے کہے کہ میں اس لیے سنتا ہوں یوں کرنا کہ تین دن اس کو بھوکا رکھنا کھانا اس کے پاس ناشتے چڑھ رہا تھا تین دن بھوکا رکھنا اور تین دن بھوکا رکھنے کے بعد وہ پھر کھانا اس کے سامنے جو اچھے سر رکھ دینا اور پھر کسی قبار کو بلانا ہاں بھائی قباری اب دیکھو قباری سنتا ہے کھانے بھاگ ڈالتا ہے تو مزاج میر میں سے تو نام تو رہے گا قباری کا اور چاہیے رہی نہیں بزرگوں کا نام لے کر سرخرو ہو کر کہ اپنا شوق پورا ہو جائے اور پیر کی پیری میں فرق ملا یہ شرط تھی سب مولوی ہو کر ایسے شخص سے بیت ہو کر وہ بھی سننے لگے تو دین کا علم کو گفتگو ہے بقر ضرورت تو شیخ کا مولوی ہونا شرط نہیں ہے لیکن شیخ کا عالم ہونا شرط ہے کہ اس قائم کرے گا تو میں یہ عرض کر رہا تھا ضلع بات آ گئی تھی کہ مولوی ہونا ضروری نہیں عالم ہونا ضروری ہے تاکہ اپنے ضرورت علم پر دوسرے کو پرکھ سکے کہ یہ بھی کوئی دیے گئے لگتا ہے نہیں اور امر کرنے میں کیسا چل رہا ہے یا نہیں تو شیخ ہو یا وائس اس کا طریق یہ ہے کہ مولوی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن عالم ہونا ضروری ہے جیسے قطب الدین بختار کہا کہ مولوی نہیں تھے عالم تھے ہمارا دادا پیر صاحب مولوی نہیں تھے مگر عالم تھے بلکہ عالم گھر تھے یہ الزام کی بات ہے کہ یوں کہا جائے کہ مولوی یہ چاہتے ہیں سارے مولوی ہو جائے ہر کسی کو مجھے بات یاد آ گئی بعضوں کو ذکر وغیرہ کا شوق ہوتا ہے اور دین کا علم ہوتا نہیں ہماری طرف مسجد میں ایک بیچارہ مسافر آ کر سو گیا اور ایک ذاکر صاحب بھی مسجد میں آتے تھے اور ذکر کرتے تھے وہ آئے مسافر سونے والا سو رہا تھا اس کو خراٹے آ رہے تھے بعضوں کو بہت تیز خرراٹے آتے ہیں جانتے نا خراٹے آ رہے تھے تو ذاکر صاحب ذکر کو بند کر کے اس سے کہنے لگے خر خر خر کرتا ہے ہمارے ذکر میں فرق آتا ہے چپ وہ چپ ہو گیا کسی وجہ سے چپ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر کے آنے لگے پھر ذکر کو روک کر خرخر کرتا ہے چپ ہو تین دفعہ اسی طریقے سے انہوں نے کہا وہ بچار چپ ہو گیا جب چوتھی مرتبہ اس کو خزرا کے آئے تو ذاکر صاحب نے ذکر کرنے والے صاحب نے جیب میں سے چاقو نکالا اور سونے والے کے پاس جا کر گلا کاٹ دیا ہمارے ذکر میں فرق آتا ہے اپنے نزدیک کتنے بڑا سبق کا کام کیا اس نے میں تو اللہ کا نام لے رہا ہوں بڑا سو رہا کہاں میں کہاں یہ ہماری عبادت ایسا کر رہا کر دیا مسلمان کا ذبح کرنا جبکہ مستحق ذبح ہونے کا نہیں اور مسجد کا ذبح کرنا اور خون ناپاک مسجد کے اندر بہنا اب اندازہ کیجیے گا کہ ان کی کس طرح ضرورت ہے وہ ذکر کوئی فرض واجب نہیں تھا جو ادا کر رہے تھے اور فرض واجب بھی ادا کر رہے ہوتے اور سونے والوں کو آ رہے ہوتے تب بھی تو جائز نہیں تھا جبکہ وہ فرض واجب بھی نہیں مستحب چیز ہے اور وہ فرض واجبی کے لیے کیا جاتا ہے ذکر جو کیا جاتا ہے تصویریں جو پڑھی جاتی ہیں وہ فرض اور واجب ضروری دین کے جو اعمال ہیں ان کے لیے کی جاتی ہیں وہ کیوں وہ اس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ کے فرض واجب جو مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو اس طرح ادا کرو جس طرح ادا کرنے کا حکم ہے نماز پڑھو اور نماز اس طرح پڑھو کہ جو ظاہری تاجر ارکان ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک ادا ہو سکون کے ساتھ اطمینان اطمینت کے ساتھ اور قلب کے اندر خوشی ہو اور اللہ تعالیٰ کے دل میں حضور ہو لا صلاح اللہ بے حضور قلب اب ذکر شغل اور مراقبات جو ہیں وہ ذریعہ سب بنتے ہیں قلب کے اندر یکسوئی کا تمام طرف سے خیالات تھٹ پر ایک طرف مرکز پر سارا جم جاتے ہیں اب اس کی طبیعت اس ذات سے مدافع کرنے والے کی ایسی بن گئی کہ جو عبادت ضروری کا حکم ہے وہ اس طریقے سے بجا لانے گا جس طریقے سے بجا لانے کا حکم ہے اور اگر وہ فرض واجب کو ادا نہیں کرتا تصویر خالی پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اب پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے اتنی دفعے ضرور شریف سے بڑھا تھا ایک ہزار دس ہزار دفعے اور نماز کو نہیں پڑھتا تھا تو نماز کے چھوٹنے کا تو اس سے سوال ہوگا ضرور شریف کے چھوٹنے کا سوال نہیں ہوگا خیال شریف بات آئی چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے ایک مرید ایک صاحب کے کہنے لگے کہ اجی جناب اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی نماز چاہے چھوٹ جاوے لیکن تیس سال کا بطلا وظیفہ نہیں چھوٹ سکتا اب اس جہد کا آپ اندازہ کیجیے اجمیر اجمیر کہتا ہوں جلے سر ضلع ایٹے میں قصبہ ہے بہت بڑا جلے سر جی، وہاں ایک پیر صاحب تشریف لاتے تھے اور مریدنیوں سے پردہ نہیں کرتے تھے مریدنیوں سے پردہ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ان سے سر پر تیل لگواتے تھے جب لوگوں نے کہا تو اما ابا نے بھی نہ مانا جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں سے ہے نہیں یہاں اس چیز کو اور جگہ بھی کہا ہے میرے ذہن بازا جھوٹ ہو جاتا یہ میں افریقہ میں ہوں اس کو کچھ طبیعت کا ظہور ایسا ہی ہے بعض تو یہاں پر کیا رنگ ہے یہاں پر یہ رنگ بھی آیا ہوا ہے حضرت کہ منگنی ہو گئی تسلیم ہو گیا منگنی اور وہ پختہ بھی ہو گئی منگنی اب نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکیوں کو لے کر سیر تفریح کے لیے چل دیا یہ ہم میرے علم میں بات آئی اور جتنا مجھے افسوس ہو تھوڑا ہے کبھی نکاح تو ہوا نہیں شادی تو ہوئی نہیں یہ مگنی ہونے پر نمیاں نبی بھی بنے یہ سفر کیا ہو رہا ہے اب ہوائی جہاز میں لیے ہوئے تفریح ہو رہی ہے انگریزیت کا اثر انگریزوں سے تو نفرت اور انگریزی سے محبت ان کے طریق زندگی سے اللہ انگریز سے قوم ہے اس سے کیا نفرت اب آپ خیال فرمائیے گا کہ سوکھی لکڑی سوکھی لکڑی آگ کے پاس جلے گی یا نہیں جمال لڑکا جمال لڑکی جب دونوں ساتھ ہوں تو آگ لگے گی یا نہیں پہلے سے موجود ہے آپ اور جب ٹھہرے کہاں ہوٹل میں جا کر ہوائی جہاز سے اترے ہوٹل میں جا کر ٹھہرے ساتھ کیوں ہوئے تھے اب اگر آج آپس دونوں میں میں صاف کہنا نہیں چاہتا اور کہنے کی بات بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے مباشرت ہوئی جی اور خدا نہ خاصہ الوق ہو گیا تو گنا تو ہو چکا گنا کا لیکن اگر الوق یعنی نسخہ قائم ہو گیا تو نسخہ جو قائم ہوا وہ حلالی حرامی حرامی اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلالی حرامی حرامی اب اگر اس مرد کا انتقال ہو جائے فرق کرو نکاح ہونے سے پہلے تو میراث کا مشتر میراث کی مشتر بیوی ہوگی تو بیوی نہیں ہے اب یہ علم کی چیز بچنے کی ہے یا نہیں جن کو ہم جیسے جن کو باز کہنے کی مشق ہے باز کہتے رہتے ہیں اور کچھ ذرا اچھی اچھی باتیں سنا کر اشار غرض بغیر آتی دل خوش کرتے رہتے ہیں اور یہ چیز علم میں ہے ہی نہیں وہ بتائے کس طرح سے خوش اپنا دل خوش کر لیا اوروں کو دل خوش کر دیا اب بتلائیے یہ مسئلہ کتنا گہرا ہے یہ قانون الہی کہ ان کے ملک کے اندر ہم رہتے ہیں تو اس قانون کے جاننے کی ضرورت ہے یا نہیں اور جب اس قانون کے خلاف ہوا تو گنہگار سخت ترین جنا کے ہوئے نہیں بچہ حرانی ہو گیا نہیں میراث سے محروم ہو گئے نہیں میراث نہیں ملے گی اتنا قانون خلاف لیکن نہ ابا جان روک رہے ہیں نہ اما جان روک رہی ہیں وہ دونوں سرکار ہی روکتے تو وہ جناب سر میں تیل لگوا رہے ہیں کیا ہوا ایک دن کہ اور لڑکیوں کو لڑکیاں آ رہی تھی سر تو ایک لڑکی پسند آ گئی تو اور لڑکیوں کو رخصت کر دیا وہ سر میں تیل کچھ لگاتی گاتی رہی یہاں تک اس کو لے کے بھاگ گئی پیر صاحب اس لڑکیوں کو لے کر بھاگ گئے پتا نہیں کہ کہاں چلے گئے کیا ہوا دیکھا چہل دیکھا آپ نے تو جناب پیری پیری کی کی پیر میں فرق نہ اور سارے شوق پورے ہوتا رہے اور ضرورت کس بات کی ہے خالی اظہار محبت کی اتباع کی جو میں نے آج پڑھی تھی چونکہ دیر ہو جائے گی اظہار محبت کی صرف ضرورت ہے یا اتباع کی بی میں مثالوں میں کیا کرتا ہوں بی بی محبت بات کو بہت اظہار کرے بڑی بنائے لیتی رہے قربانی محبت کی ظاہر کرتی رہے بڑی بے چین رہتے اور باہر تشریح لے جاتے ہیں اور جب میاں کسی کسی کام کام کے لیے کہتا رہے تو کچھ کچھ بہانہ کرتی رہے ذرا وہ سل پر مسالہ پیسنے کا کیا ہوتا ہے کہتے ہیں جب اٹھا لانا اوئی اوئی میری کمر میں درد ہو رہا ہے میری کمر میں درد ہو رہا ہے ایک نے بڑا اچھا علاج کیا میں کیا کروں میں تاری نہیں ہوں وہ ذہن چلتا رہتا ہے اور الحمد للہ ضرور ضروری بات آتی رہتی ہیں ایک تھا سیٹ اور سیٹ اسے کہتے بڑا مالدار ہو دکاندار سیٹ نہیں کہتے وہ آیا گھر میں اس کا واقعات آ گیا اس پر تو اس نے کہا ذرا مجھے ضرورت ہے ایک چیز پھوٹوں گا ذرا سر کا جو پتھر ادھر اٹھا دے اس نے یہی کہا وہ میرے کل میں درد ہے وہ باہر چلا گیا سنار کے پاس گیا اور جا کے وہ سل ہوتی ہے سل بڑی ہوتی ہے جیسے مسالہ پیستے ہیں تو ایک پتھر سل کی شکل کا ڈالا اور اس سنار سے کہا اس پر سونے کا پتھر چڑھا دے سونے کا پتھر چڑھا دے اور ذرا اس پہ نش کر دے اور اس میں ذرا سورا کر کے سونے کی زنجیر ڈال دے بس ریٹ ہے وہ تیار کر دی وہ اٹھا کے اس سل کو سونے کا پتھر چڑھا کے اور سونے کی زنجیر ڈلوا کے لایا ایسا زیور تو کبھی کسی کا دیکھا بھی نہیں ہوگا لے لیتے آج کیسا تیار کرا کے لایا ہوں وہ خوشی خوشی وہ چیز زیور پہ تو جان دیتی ہے وہ خوشی خوشی اٹھی اور اس زیور سل کو لے کر اور گلے میں ڈال دیا یہ میاں سیٹ باہر چلے گئے تھوڑے دن جب اندر آئے تو کمر جھکی ہوئی ہے جو سل ہے بھائی وہ کیسے کھڑی ہو اب کہنے لگا وہ بھی کیا ہوئی کمر میں درد کہاں چلا گیا جو میں نے بٹر چس سے مانگا تھا اور یہ سل پوری کی پوری تو گردن میں لٹکا چل گئی سل اور گرد میں سے نکال کے اور لوہے کو پتھر کو لے کر سے توڑا تو پتھر اوپر کا اس پتھر کے اوپر سل پہ سے اتر گیا اور سل پتھر کے سامنے کہ میں نے یہ دیکھنا چاہا تھا کہ تو کیسی تابے دار ہے جب اپنے شوقی چیز سامنے آئی تو اس کے لیے تو ہمت آ گئی اور جب تابے داری کا وقت آیا تو کمزوری آ گئی بعض ذہن میں آئی جی۔ تو اصل میاں کی تابے داری ہے یا محبت کا ظاہر کرتے رہنا کیا اٹھائے گا کیا ملے گا اس کے لیے لایا تھا وہ یہ تو محبت میں کئی اور بھی کر لیتا تو اصل چیز جو ہے وہ اتباع ہے اس کو تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وقت تھوڑا ہے تم تحبون اللہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے ان تم تحب اللہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے کہنے کے پیچھے پیچھے قدم بقدم چلو اتباع تابے داری قدم بقدم چلتے رہنا اتبع تحب اللہ میری اتباع کرو بات بہت لمبی سی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو محبت اور اتباع کرے آپ کی ہے کیا بات یہ طالبان باتیں ہوا کرتی ہیں لیکن ذوق سب کا کہتا ہے سب جانتے ہیں کہ جس سے تعلق واقعی سچا محبت کا ہوا کرتا ہے تو اس کے متعلقین جو ہوا کرتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے اور وہ جس سے محبت ہے وہ یوں کہے کہ دیکھو بھائی فلاں سوچتے جو میرا خاص و خاص آدمی ہے اور میں نے اس پر اپنے کچھ باتوں کے مطابق مقرر کر رکھا ہے اگر وہ تمہارے پاس کسی میری بات کے لیے آ گئے تو اس کا کہنا مان لینا موٹی بات ہے تو رسول پاک اور وہ بھی کون سعید البیا شریف جی اور وہ بھی کون جن کے لیے تمام مخلوق پیدا کی گئی وہ بھی کون افلاق اور افلاق کے اوپر جو مخلوق ہے وہ بھی کون جو زمین زمین کے نیچے مخلوق ہے وہ بھی کون جو ارسر اونچا ہے وہ بھی کون جو کرسی سے بھی اونچا ہے کہ بعد خدا بزرگ تھی مختصر اس کر مختصر بادل خدا بادل خدا بزرگ کوئی سسا مختصر کہ اللہ تعالیٰ کے بادل کسی کا مقام اور درجہ ہے وہ رسول کا درجہ ہے ہم خدا تو نہیں کہہ سکتے اگر خدا کہیں گے تو خدا نافذ ہوں گے تو اس سے کیا حاصل ہوا انسانوں میں دیکھو میاں جانتے ہو بشر بشر چاہے انسان کہہ دو چاہے بشر کہہ دو چاہے آدمی کہہ دو بشر وہ ایسے بڑے ہیں کہ بے شر ہے بشر شاہ نے جی بشر اکبر بشر کابل کہ بشر ہو کر بے شک کہ ملاکا بھی پہنچنی کہ میرا جو تشریف لے جا رہے ہیں اور جب عرش سے آگے کرسی سے آگے صدر منتہا کر جب پہنچنے کا وقت آ رہا ہے اور جبین واپس آ رہے ہیں تمام ملائکہ کے سردار اور آپ یہ فرمائے اب کہاں جا رہے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ کر حضرت آگے آپ جانے اور آ کر اللہ جانے دونوں دوست جانے اگر میں آگے بڑھا اور میرے پر جلے میرے میں آگے بڑھا میرے پر جلے میری پرواہ بھی ہی تک تھی آگے تو آپ کی پرواز ہے بس آپ جانے اور ان کی گفتگو جانے اور آپ کا دیدار جانے میں جا نہیں سکتا آگے وہ اعلی مقام ہے اتنا اونچا مقام ہے کہ عرش بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کرسی اس کے سامنے کچھ نہیں بلکہ حضرت یہاں تک کہاں تک مدین منورہ کے اندر روزے اتھر کے اندر آپ کا جسم اتھر ہے جی تو جتنے زمین کے حصے پر جتنے زمین کے حصے پر آپ کا جسم اثر معمول و محفوظ میں رکھا ہوا ہے موجود ہے وہ زمین کا جتنا وہ حصہ ہے اس کو بھی عرش و کرسی سے زیادہ حاصل خیال فرمائیے زمین کا وہ حصہ جس پر آپ کا جیسے اثر رکھا ہوا ہے و کرسی سے بھی افضل ہے کیونکہ و کرسی کی طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو رہی ہے کیا کرسی بیٹھے ہوئے ہیں کیا عرش پر تفدے بیٹھے ہوئے ہیں نسبت ہے اور یہ جس میں اثر تو زمین کے اس حصے پر رکھا ہوا ہے جب ایسی ہستی ہو تو ہسارا کیوں نہ فرمائیں گے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے اس رسول کی کرو سہی منہ بال برابری فرما نہ پاو یہ امری زندگی دے کر تمہارے واسطے آ گئے گا ڈاکٹر صاحب رسول تھی جی سدار حسن تم اے مسلمان تم کو اس بات پر مقلر کیا گیا ہے کہ جو آپ کے آدھا اخلاق و چلن ہے اس میں ہنسنا ہے تم اس کو اپنانا اس پر چلنا اس کی پیروی کرنا چاہے وہ کسی ظاہر میں تمہارے تعلیم میں چھوٹی سی بات کی ہو دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے اس کو بھی نہ چھوڑنا اس کو بھی نہ چھوڑنا ارے دنیا کے اندر تو جس سے محبت ہو جائے دے نہ ایک کر دیں لہرا کے مکان پر مجلو جمع ہو گئے لیلا نے دیکھا بازی نے کہا جا کے کہو کہ لیلا کو ضرورت ہے ڈاکٹر حکیم نے کہا جوش لی اپنے بدن سے گوشت دے دو تھوڑا سا کسی نے کہا کسائی کہ جاؤ پھر مسجد میں جاؤ یہاں کوئی گوشت کی بکری ہوتی ہے بیٹھا ہوا تھے کونے میں اس کے پاس گئی بادی کہ لینا میں گوشت کا ٹکڑا مانگا سے ضرورت ہے علاج کے لیے مجموعے کا مجھے انکار نہیں ہے لیکن یہ پوچھا کہ کون سی جگہ کا چاہیے ہاں۔ ہاں۔ یہ پوچھا باندھی گئی لیلا نے کہا ابھی کسر ہے ہاں، ابھی کسر ہے یہ ابھی یہ پوچھتا ہے کہ جسم کے کون سے حصے کا دوست کا ٹکڑا چاہیے ابھی کسر ہے ایک مخلوق مخلوق کی محبت یہ کرتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد جمع رومی نے لکھا ہے مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ مسئلہ شریف کے روبی دکھ رہے ہیں ہاں۔ پھر معمولی شخص ہے پھر جمع ہو گئے پھر بھیج دیا باندھی کو سر نے وہی جواب دیا مجنو کے پاس گئی باندھی مجنو کا بہت اچھا میرے جسم کے ہر عزب میں سے کاٹ کاٹ کر لے جا جہاں کی ضرورت ہوگی کام میں آ جائے گا ہاں۔ دیکھا محمد اللہ دنیا کے اندر محبت مخلوق کی مخلوق کے ساتھ باجی نے کہا ہاں اب وہ کثر دور ہوئی ہے جس وقت کے پیالہ لے کر صاحب لیلا کے دروازے پہ آئے سب کو بھیگ دے دی اور جب مجرو نے پیش کیا اپنے پیالے کو معذور لکھتے ہیں جب پیش کیا مجرو نے لیلا کے سامنے پیالے کو بھیگ کے لیے لیلا نے مجنون کے اس پیالے کو ہاتھ میں سے لے کے زمین پر پھینک گیا ٹوٹ گیا مجنون ناچنے لگا رقص آ گیا رقص آ گیا کسی کہنے والے نے دیکھ کر کہا ارے مجلو یہ رقص کا موقع تھا تیرا پیالہ ٹوٹ گیا تم آداب سے نہیں جانتے تم آداب محبت نہیں جانتے آداب محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت آداب محبت خود سکھا دیتی ہے اعلیٰ محبت از محبت تلخا شیر شبد از محبت تلخا شیر شبد کے محبت میں تو بھائی کڑوی چیری میٹھی معلوم میں ہو جاتی ہے یہ میں نے اس لیے ارد کیا کہ جب دنیا کے محبت کے اندر یہ رنگ ہے تو رسول پاپو کی محبت کے اندر کیا رنگ آنا چاہیے ارے فرد واجب تو کیا مستحکم نہیں چھوڑ سکتا جب تک اس کی جان میں طاقت ہے بہانہ نہیں بنائے گا جماعت نماز سے کیا جماعت بھی نہیں چھوڑ سکتا معذوری الگ چیز ہے شرم نہیں چھوڑ سکتا اور کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ حضور احمد نے ایک مرتبہ اور بڑے سے سامنے آ حاضر ہوتے رہتے تھے مگر اس دن چہرے پہ اداسی تھی چہرے پر اداسی تھی حضور نے دیکھا ابو بکر کیا بات ہے یہ رنج کے آثار کیوں ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں آخر فرماؤ ساتھ میں عرض کیا کہ میرے چھ سو اونٹ اور چار سو غلام جنگل کے اندر تھے کفتار مکہ آ کر گھیر کر ان سب کو لے گئے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا سراسر لم کہ میں تو البکر کو چوٹ سمجھے ہوئے تھا کیا میں یہ سمجھے ہوئے تھا کہ کسی نماز کی اڑا اڑتواری چھوٹ گئی ہوگی کسی نماز کی اڑا تمہاری چھوٹ گئی ہوگی چال سر میں بات اور صدیش لڑکی یار اللہ چھ سو اونٹ چار سو گرام اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ تکبیر اڑا چھوٹ گئی ہوگی آپ نے فرمایا ہوا کہ کیسی باتیں کرتے ہو کیسی بات کرتے ہو دیکھو یہ پوری زمین اونٹوں سے اور غلاموں سے بھر جائے اور تم اس کے مالک ہو اور قبضہ ہو ان پر اور وہ سارے کے سارے تمہارے قبضے سے نکل جاؤں تو اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے جتنا کہ کی کے سے میں نقصان کیا کر بھائی جا کے نماز تحجد چھوٹ ہے اس محبت کے مدئی سے واجب کیا تحج ہے کہ جنہوں نے راتوں کو کھڑے ہو ہو کر اپنے قدموں پر ہمارے خاطر سے برم جائے جی عالم آخر سے بھی ہم کو یاد کریں برادر شریف کے وقت بھی یاد کریں نو شریف کے وقت بھی یاد کریں آج ہم ان کے لیے فرض واجب چھوڑ دیں اور مستحق کا نام ہی نہ دیں شر کرنے کے بعد سب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو محبت ہے اللہ کی تو کہہ دو ان سے کہ میری اتباع ہے میرے پیچھے پیچھے چلے جو میں کہوں وہ کرے صرف میں اپنی تعریف کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ تعریف تو میری کرتے رہو اور اتباع میرے رکھو نہیں تو میں ایسی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے مثال دیوی کی دی تھی اور دیکھو جب تم اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اور میری اتباع کرو گے سرکار نے یہ فرمایا ہے اب تو تم میرے محب ہو پھر تم میرے محبوب ہو جاؤ گے ستھی یہ میری اتباع کرو تو اللہ محبوب بنا دے گا تم کو اللہ سے حدیث و تلسی ہے قرآن پاک میں بھی ہے تعالیٰ کیا فرماتے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من تقربہ الیہ شبرن تقرب تو الیہ زیرا حدیث لمبی ہے ترجمہ کیا ہے اس کا تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک بارش بڑھ کے آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آؤں گا مگر تیری طرف سے بڑھنا تو ہو ایک ہاتھ بڑھ کر آؤں گا اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آ جائے گا میں اس کی طرف ایک گز بڑھ کر آؤں گا دو ہاتھ دو کر بڑھ کر اور جو شخص میری طرف دو ہاتھ بڑھ کر آ گا میں اس کی طرف لپک کر آؤں گا اور جو میری طرف لپک کر آئے گا میں اس کی طرف بھاگ کر آؤں گا اور جو بندہ میری طرف بھاگ کر آ گا میں اس کو اپنی گود بٹھا لوں گا ابدا کہاں سے ہوئی ابدا اس بندے کی طرف سے ہوئی چل سو تو دکھلا تو وہ گود بٹھانے کا کیا مطلب یعنی محبوب اور حضرت محبوب کسی عاشق کو معشوق کسی کو اپنے گود میں لے لے میں جی اس کے اس کے دل سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے اس کے دل کے اوپر کیا محبوب نے مجھے چپکا رکھا ہے یہ تصورات بڑے کام آتے ہیں تو معلومات اصل چیز کیا ہے وہ اتباع ہے میں محبت کا دعویٰ بڑا عجیب بات کہی کسی نے تاثر رسولہ تاثر رسولہ وانتا تجرو خوب بہو تاثر رسولہ وانتا تجرو بہو ہاضا نامری فل فیاری بگو ارے تو رسول پر ان کی محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے اور کرتا ہے نافرمانی ہاں۔ تاثر رسولہ اسیان آسی تاثر رسولہ نافرمانی کرتا تو رسول کی والدہ تجر ح اور ظاہر کر رہا تھی ان کی محبت کو اب وہ پوچھتا کہ کیسے معلوم ہوا وہ کہہ رہا ہے ہاضا لامری پھر فیار بدی ہوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں تیری حرکتوں سے تیرے کاموں سے معلوم ہو رہا ہے میرے ہاں۔ کاموں سے معلوم ہو رہا ہے وہ کیوں اس لیے کہ لو کان حکم کا لو کانا حب کا سادہ محبہ محب مجھے محبہ محب مجھے اس لیے کہ تازہ ہے لوکان حب کا ساد اگر تیری محبت سچی ہوتی لوکان حبو کا ساد اگر تیری محبت سچی ہوتی لاتا تو بے ضرور کتاب کرتا اور تو کے مانے آتے خوشی سے کہنا ماننا خوشی سے حکم پر چلنا تو کے مانے تو ان تو لوکانا حب کا ساد اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو ضرور دیتے ان کی اطاعت کرتا اس لیے قاعدہ یہ ہے محبہ لمن محب حب مجھے ہوں اس لیے کہ محب محبوب کی اطاعت کیے کرتا اور تو کر نہیں رہا تو میں کیسے نہ کہہ دوں کہ تجھ کو خالی دعوی ہے محبت کا محبت نہیں ہے اس لیے کہ تیرے افال جو ہے وہ آپ کی نفرمانی کے ساتھ لبریز ہو رہے ہیں اور افعال صرف افال نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ صرف نماز ہی پڑھ لی نماز پڑھنے کا جو اثر ہے پڑھنے کا جو اثر ہے ذکر کرنے کا جو اثر ہے کہ زیادہ تر طاقت زیادہ تر محبت اتباع سنت کے اندر بہن ہو جانا اور ذرا بھی کوئی چیز چھوٹ جائے تو سانپ پر سانپ لوٹ گئے سینے کے اوپر کیسے چھوٹی وہ بات چیزوں کے ہم مکلف نہیں ہوتے مکلف نہیں ہوتے مگر سنایا سے یہ جاتا ہے کہ دیکھو وہ تھے عاشق خواجہ میری بات عرض کرتا ہوں وہ اس درجے کے ہم مکلف نہ صحیح لیکن سنایا کیوں جاتا ہے اس لیے کہ تم بھی بندے ہو وہ بھی بندے وہ نہ نبی تھے وہ نہ صحابی تھے نہ تابعی تھے ایک عاشق رسول تھے کیا رات کو سوئے سفر صاحب نے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ارے معین الدین تم کو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ اور بزو کے اندر انگلیوں پر خیال چھوڑ دیا کیونکہ اپنے اپنے کی اتنی سی بات کی حضرت ذرا کچھ مرضی خلاف ہو چاہے وہ بھدی سی بھی نہ ہو اس سے بھی روکا جاتا ہے تاکہ آئندہ کوئی آگے بات نہ بڑھ تم کیوں کھڑے ہوئے وہاں جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا اے لڑکے تو کیوں کھڑا بیٹا کیوں کھڑا ہوا وہ تو کھیل نہیں رہا تھا کل کو کھیلنے لگے گا روکا اس کو تو حضور نے فرمایا کہ تم کو میرے ساتھ مدد کو تو زیادہ اور انگلیوں کو خلاف چھوڑ دیا او آنکھ کھل گئی بے چین ہو گئی اٹھے وضو کیا تازہ اور عشاء کی نماز دہرائی عشاء کی نماز کیا وضو نہیں ہوا تھا نماز نہیں ہوئی تھی مگر تو عاشق تھے محبوب کی ادا کیسے دوبارہ ہو سکتی تھی کہ شکایت ہو رہی ہے شکایت ہو رہی ہے ہاں ہاں کیا خوب ہے میری امت ہو کہ ہو میری شریعت کے خلاف حضور شفا فرما رہے ہاں۔ جی، میری امت ہو کے ہو میری شریعت کے خلاف بے وفائی کیوں لگے کرنے وفا کرتے ہوئے میں تم کو بڑا وفادار بنا کر چھوڑ کر آیا تھا آج تم کو کس نے دیکھا دیا تم کن کی باتوں میں آ گئے آج یہ بےفائی کیوں ہو رہی ہے میرے ساتھ تو وہ تو وفادار تھے یہ کیا ہوا مجھ سے اٹھ گئے مجھے تازہ کیا حضرت اور نماز دہرائی اور اس سے زیادہ یہ بات غور کیجیے گا کہ صرف اسی پر قیات نہیں کی اسی پر صبر نہیں آیا بلکہ ایک سال تک برابر سو نفرے پڑتے رہے کفاری کہ مجھ سے مجھ سے کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کو ان کا متحب اللہ بالکل اللہ آپ کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتفاق تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے اپنے کل تم کو بٹھا دیں گے یہ کل تھا کہ ہمیں اتباع کی ضرورت ہے تاج کی ضرورت ہے فرد بازو سرم بھی ادا ہوتے رہے اور اللہ کا ذکر بھی زبان پر آتا رہے چلتے پھر شریف بھی ہماری زبان پہ آتی رہے تب بھی کچھ تھوڑا سا ادا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صاحبوں کو بھی اتباع سنت کی توفیق خاص نماز اور جب طلب ہوتی ہے اور جب طلب ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے تو ان کی عادت ہے کہ توفیق بچتے ہی ہے تو آپ ان دعوانا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 ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير بھی محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين